صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدہ لکھا ہے جس قصیدے کا نام قصیدہ بردہ ہے بڑا فیمس یہ قصیدہ ہے اور مجلسوں میں جلسوں میں اسے باقاعدہ پڑھا جاتا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے سینے میں کیسے کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی تو قصیدہ بردہ کے حوالے سے ایک شعر آپ کو میں پیش کر رہا ہوں عربی زبان کا شعر ہے جس کا ترجمہ یہ ہے علامہ ابو سیری رحمت اللہ علیہ نے قصیدہ بردہ میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کا جو نفس بنایا ہے یہ دودھ پیتے بچے کی طرح ہے ایک چھوٹا سا بچہ جس کی موم اسے بریس بریسٹ فیڈنگ کرتی ہے دودھ پلاتی ہے اس چھوٹے سے بچے کا حال یہ ہوتا ہے ہمیشہ ماں کی چھاتی کے ساتھ چمٹا ہوا ہوتا ہے ہر تھوڑی دیر سے وہ ماں کی چھاتی کے ساتھ چمٹ جاتا ہے اور دودھ پینے لگتا ہے اور ماں بھی بڑے پیار سے اپنے اس ننے سے بچے کو بچی کو سینے سے لگا دیتی ہے اور اس کی بریسٹ فیڈنگ کرتی ہے لیکن ایک زمانہ جب آتا ہے تو قرآن کریم نے خود بیان کیا کہ اسلام میں بریسٹ فیڈنگ کی مدت ہے دو سال دو سال سے زیادہ کسی بھی بچے بچے کو اس کی ماں اپنی چھاتی کا دودھ نہ پلائے دو سال کی مدت ہے اور یہ قرآن کہتا ہے قرآن کریم میں فرمایا گیا وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِينَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنَ عَرَادَ يُتِمَّ الرَّضَعَ کہ ایکسٹریم اور آخری لیمٹ ہے ٹو ایئرز ٹو ایئرز کا بچہ ہو جائے اس کے بعد ماں اپنی چھاتی کا دودھ نہیں پلائے گی ہاں دو سال سے پہلے وہ پلا سکتی ہے اب ڈ ڈیپینڈز اس ماں کی ہیلتھ پر وہ سکس منتھ پلائے ٹویلو منتھس پلائے ففٹین ففٹی پلائے اور کوشش اس بات کی کرنی چاہیے ہر ماں کو کہ جتنا ہو سکے اپنا دودھ اپنی اولاد کو پلایا کرے آج کے ماڈرن زمانے میں اپنے آپ کو خوبصورت دکھانے کے لیے کتنی مائیں ایسا ہے کہ جو اپنے بچوں کو اپنا دودھ نہیں پلاتی ہے یہ بہت بری بات ہے بہرحال یہ مستقل ایک دوسرا ٹاپک اور ایشو ہے لیکن فی الحال میں یہ بیان کر رہا ہوں علامہ بوسیری رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ انسان کا نفس چھوٹے بچے کی طرح ہے جو ماں کا دودھ پیتا ہے ایک زمانہ آتا ہے دونوں ہسبینڈ وائف مل کر پیرنٹس مل کر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ بس اب اس کی بریسٹ فیڈنگ ختم کر دی جائے اور اب ٹرائی ہم یہ کریں کہ بچے کو باہر کا دودھ پلائے بچے کو کچھ اور کھلائے بچے کو کچھ اور فوڈ جو بیبی فوڈ ہے وہ دیا جائے یا بچے کو دھیرے دھیرے روٹی وغیرہ کے پیسز دیے جائے یہ ماں باپ ارادہ کرتے ہیں اور ارادہ اس لیے کرتے ہیں کہ اب بچہ بڑا ہو رہا ہے اب اس کو فوڈ کی ضرورت ہے بیبی فوڈ کی ضرورت ہے روٹی کی ضرورت ہے دوسرے دوسری غذا کی ضرورت ہے اگر ابھی بھی اس کو ماں کے دودھ پر ڈیپینڈڈ رکھا گیا تو وہ بڑا ہوگا تب تک اس کی عادت اس کو نہیں ہوگی وہ دودھ نہیں چھوڑے گا اس لیے ماں باپ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ اب اس بچے کو دھیرے دھیرے اب ہم کھانا کھلائیں گے اور جن کے گھر پر اولاد ہے وہ جانتے ہیں جو ماں باپ ہے وہ جانتے ہیں کہ جب بچے کو دودھ چھڑایا جاتا ہے وہ زمانہ گھر میں آفت کا زمانہ ہو جاتا ہے اس کہ بچہ ماں کی چھاتی کو چھوڑنے تیار نہیں وہ دوسرا کچھ کھانے کے لیے تیار نہیں وہ اتنا روتا ہے اتنا روتا ہے پورا دن روتا ہے پوری رات روتا ہے سوتا نہیں ہے بار بار رونے لگتا ہے ماں جانتی ہے میرے دن کے مزے ختم ہو گئے میری رات کی نیندیں حرام ہو گئی لیکن کوئی ماں باپ ایسے نہیں ہے کہ چلو میرا بچہ روتا ہے تو میں اس کو پھر اپنا ہی دودھ پلاؤ وہ روتا ہے تو اس کا دودھ نہیں چھڑاؤ نہیں ہر عقل مند ماں باپ یہ کہیں گے چاہے وہ بچہ روتا ہے چاہے وہ گڑ گڑاتا ہے چاہے وہ خود بھی نہیں سوتا ہمیں بھی نہیں سونے دیتا لیکن یہ تھوڑے دن کرے گا دھیرے دھیرے اس سے پریکٹس ہو جائے گی یہ ماں کا دودھ چھوڑ دے گا یہ کھانا کھانے لگے گا اور ماں باپ اتنا پیار کرتے اپنے بچے سے کہ بچے کی آنکھ میں آنسو دیکھ کر ماں کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں لیکن پھر بھی وہ ماں کہتی ہے کہ نہیں ایک بار میں نے دودھ چھڑایا اب میں اس سے دودھ نہیں پلاؤں گی یہ تھوڑے دن رہے گا روئے گا اس کے بعد اس کو عادت ہو جائے گی اور ہم نے دیکھا ایسا ہی ہوتا ہے بچہ کچھ دن روتا ہے ہے کچھ دن بھوکا رہتا ہے کچھ دن بیمار پڑ جاتا ہے راتوں کو سوتا نہیں ہے لیکن دھیرے دھیرے دھیرے اس سے ہبی ہو جاتی ہے اور پھر اچھا خاصا کھاتا پیتا ہو جاتا ہے تندرست ہو جاتا ہے طاقتور ہو جاتا ہے اور اس کی عمر بڑھنے لگتی ہے یہ ایک بچے کی سچویشن ہمارے گھر میں ہے اللہ رحمت اللہ علیہ نے کیا بات کہی فرمایا کہ exactly جو پوزیشن تمہارے بچے کی ہے بالکل ہمارے نفس کی بھی یہی عادت ہے کہ ہمارا جو نفس ہے اسے بھی عادت پڑ گئی ہے وہاں بچے کو ماں کے دودھ کی عادت تھی ہمارے نفس کو گناہ کرنے کی عادت پڑ گئی ہے اور اتنا اسے سے مزہ آتا ہے گناہ کرنے میں کہ اگر نفس کو یہ کہا جائے تو یہ گناہ نہیں کرے گا تو یہ نفس ناراض ہو جائے گا اس کے اوپر بوجھ پڑنے لگے گا یہ اندر سے رونے لگے گا اور نفس یہ چاہے گا کہ میں گناہ کرو لیکن عقل مند انسان وہ ہے کہ میرا نفس چاہے روتا رہے چاہے اس سے بوجھ پڑے چاہے وہ چلاتا رہے لیکن میں اگر آج یہ ہیبٹ اس سے نہیں چھڑواؤں گا تو پھر یہ ہیبٹ میری کبھی بھی نہیں چھوٹے گی نفس کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے آپ اسے سٹاپ کرو گے نفس کو مشکل معلوم ہوگا بیک بائٹنگ کی عادت پڑ چکی ہے سٹاپ کرو گے مشکل معلوم ہوگا گندی گالیاں دینے کی عادت پڑ گئی ہے سٹاپ کرو گے مشکل معلوم ہوگا رشوت کھانے کی عادت ہو گئی ہے سٹاپ کرو گے مشکل معلوم ہوگا سود کھانے کی عادت پڑ گئی ہے سٹاپ کرو گے مشکل معلوم ہوگا جتنے بھی گناہ ہے یہ سب کی ہمیں چاٹ لگ لگ گئی ہے اس کے بغیر اچھا نہیں لگتا ہے لیکن جیسے وہ ماں باپ جانتے ہیں چاہے میرا بچہ روتا رہے میں اب دودھ چھڑا کر رہوں گی اسی طریقے سے ایمان والو اپنے نفس کے اوپر پریشر ڈالو کہ روتا رہے تو چاہے گا میں گناہ کو نہ چھوڑو لیکن نہیں میں تجھ سے چھڑوا کر رہوں گا اس لیے کہ ہم جانتے ہیں اگر آج ہم نے نفس کو گناہ نہیں چھڑوایا پھر مرتے دم تک یہ گناہ کی کی عادت نہیں چھوٹے گی اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے تو آج ضرورت اس بات کی ہے ہم ہمارے نفس کو ٹرین کریں اس کو دبائے اس پر پریشر ڈالے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے سب سے قریب میں تیرا ایک دشمن بیٹھا ہوا ہے اور وہ تیرا نفس ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نفس تیرے ساتھ میں ایسا ساتھی ہے کہ جتنا تو اس کو دور کرے گا یہ تیرے پاس آئے گا اور جتنا تو اس کے قریب کرے گا اتنا وہ تیرے ساتھ دشمنی کا معاملہ کرے گا نفس کو خوش کرنے جاؤ گے ایک گناہ پر دوسرا دوسرے پر تیسرا گناہ کرواتا جائے گا لیکن اگر نفس کو تم نے دبایا اور نہیں اس کی باتوں کو مانا اخیر میں وہ ہمت ہار جائے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا مولا اگر میں تیرے قریب آنا چاہتا ہو تیرا مقرب بندہ بننا چاہتا ہو تو میں کیا کروں کون سا عمل کروں کہ میں تیرا بن جاؤں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے موسیٰ ایک قدم تیرے نفس پر رکھ دے دوسرا قدم میری طرف بڑھا دے تو میرا مقرب بندہ بن جائے گا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف اپنے نفس کو دبا اسے کچل دے اور پھر میری طرف آگے بڑھ جا میں تجھے اپنا قریبی اور مقرب بندہ بنا لوں گا تو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ نفسانی خواہشات جو ہمیں رات دن غلط حکم دیتی ہے اسے دبانے کی ضرورت ہے قربان جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر کہ ہر سال میں اللہ ایک مہینہ بھیج دیتا ہے جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں ہمارے نفس کی ٹریننگ ہو رہی ہے اسی نفس کو دبایا جا رہا ہے اس لیے کہ میرے بھائیوں اگر اللہ نے ہمیں منع کر دیا ایٹین آورز تک تو کھانا مت کھانا تو پانی مت پینا خواہشات کی تکمیل سے تجھے روک دیا گیا ہے اس میں اللہ کو کیا ملنے والا ہے اللہ کے خزانے میں کون سی ذاتی ہوگی کہ اگر بندہ دنیا میں نہیں کھائے گا تو کیا اللہ کا خزانہ بڑھ جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کوئی ذاتی نہیں ہونے والی ہے اللہ یہی چاہتے ہیں یہ روزہ وہ عبادت ہے تو تجھے نفس پر کنٹرول سکھا دے گی روزے کی حالت میں تو کھائے گا نہیں حالانکہ کھانا چاہتا ہے تو پیے گا نہیں حالانکہ پینا چاہتا ہے تیرے نفس کے اوپر تو کنٹرول کرتا ہے آج یہ کنٹرول آ جائے گا انشاءاللہ اس کی برکت سے کل گناہ سے بچنے کا بھی کنٹرول آ جائے گا اس لیے ہمیں فرمایا گیا کہ اپنے روزے کو ایسا بنا دو کہ ہمارا روزہ ایسا ہو کہ کل اللہ یہ نہ کہے کہ بھوکے پیاسا رہنے کے سوا تو نے کچھ نہیں کیا اپنی زبان کا روزہ اپنے بدن کے ایک ایک ازب کا روزہ رکھے اس طریقے سے ہمارے نفس کی ٹریننگ ہو جائے گی تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے پاس اسی لیے آیا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے رک جائے اس لیے فرمایا گیا میں نے پہلے بھی حدیث سنائے کہ اگر کوئی تم سے جھگڑا کرنے آئے لڑنے آئے ناراض ہو کر آئے تو آپ اس کو ریٹرن میں یہ کہہ دو یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تجھ سے فائٹ نہیں کرنی ہے میں روزے کی حالت میں ہو اور میرا روزہ مجھے جھگڑا کرنے منع کرتا ہے تو یہ جتنے بھی چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہے اس میں انڈائریکلی یا ڈائریکلی ہمارے نفس کی ٹریننگ ہو رہی ہے اور گناہوں سے بچنے کا ایک طریقہ اور پلیٹ فارم ہمارے لئے تیار ہے آج اگر نفس پر کنٹرول کرنا آ گیا تو انشاءاللہ آئندہ زندگی میں بھی ہمارا دل ہمیں کہے گا کہ دیکھ تو یہ مت سمجھ کہ تجھے شیطان بہکا سکتا ہے نفس تجھے بہکا سکتا سکتا ہے رمضان میں تو نفس پر کنٹرول کرتا تھا کھانا پینا چھوڑ چکا تھا کتنے گناہ تو نے چھوڑ دیے تھے تو جب رمضان میں کر سکتا ہے تو تیری باقی کی گیارہ زندگی میں بھی کر سکتا ہے اس طریقے سے اس کا نفس اسے اس کا دل اسے کہے گا کہ تیری ہیبٹ ہو چکی ہے نیک کام کرنے کی اب یہ نیکیاں کرتا چلا جا اس لیے میرے بھائیوں آج زندگی میں تقوی اور نفس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے ورنہ آج یہ ہماری زندگی جو بھی اللہ نے ہمیں مال دولت عزت مرتبہ دیا ہے اللہ کی نعمت کے مقابلے میں اور خدا کے خزانے کے مقابلے میں اس کے کوئی ویلیو نہیں ہے ہارون رشید بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں ایک مرتبہ اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں انہی کے دربار میں ایک بہت بڑے عالم دین بیٹھے ہوئے تھے علامہ ابن سماک رحمت اللہ علیہ ہارون رشید اپنے دربار میں بیٹھا اسے پیاس لگی اس نے کہا پانی لایا جائے پانی آیا جب وہ خادم پانی کا گلاس لے کر ہارون رشید کے قریب گیا تو اللہ ابن سماک رحمت اللہ علیہ نے وہ گلاس اس کے ہاتھ سے لے لیا اور پھر یہ کہا کہ بادشاہ سلامت گستاخی معاف آپ کو لگی ہے پیاس آپ کو چاہیے پانی اگر یہ پانی جو دو گھونٹ پانی ہے اگر یہ آپ کو نہ دیا جائے پانی آپ سے بند کر دیا جائے آپ کو پیاس لگی ہوئی ہو اور یہ کہا جائے کہ نہیں تمہیں پانی نہیں ملے گا تمہیں قیمت دینی پڑے گی ورنہ زندگی بھر تمہیں پانی نہیں دیا جائے گا بتاؤ بادشاہ سلامت یہ دو گھٹ پانی کے لیے تم کتنا دینے کے لیے تیار ہو ہارون رشید نے کہا اگر زندگی بھر مجھ سے پیاس مجھے پیاسا رکھا جائے پانی مجھ سے روک لیا جائے تو یہ دو گھوٹ پانی کے لیے میں اپنی آدھی حکومت دینے کے لیے تیار ہوں علامہ ابن سماک رحمت اللہ علیہ نے گلاس پاس کر دیا ہارون رشید نے پانی پی لیا پانی پینے کے بعد اللہ ابن سماک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت پانی تو آپ کے پیٹ میں چلا گیا اگر سوچو یہ دو گھوٹ پانی جو آپ نے پیا ہے اگر یہ پیشاب کے راستے سے باہر نہ نکلے آپ کو کوئی ایسی بیماری ہو جائے اللہ نہ کرے کہ پیشاب آپ کا بند ہو جائے اور آپ کے بدن میں جو دو گھوٹ پانی ہے وہ باہر نہ نکل سکتا ہو آپ تڑپ رہے ہو تو اس دو گڑ پانی کو باہر نکالنے کے لیے بتاؤ آپ کیا قیمت دو گے ہارون رشید نے کہا اپنی دوسری آدھی حکومت دے دوں گا لیکن پیشاب بند ہو جائے اسے تو میں گوارا نہیں کر سکتا اللہ ابن سماک رحمت اللہ علیہ مسکرائے اور فرمایا کہ بادشاہ سلامت تم نے دیکھا کہ تمہاری آدھی حکومت کی قیمت دو گھٹ پینے کا پانی ہے اور دوسری آدھی حکومت کی قیمت دو گھٹ پیشاب کا قطرہ ہے جب تمہاری پوری حکومت دو گھٹ پانی پر ہے پھر کبھی بھی اپنے دل کے اندر گمنڈ پیدا نہ کرنا آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں دیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی پیاری پیاری نعمتیں ہیں ورنہ سوچو پانی نہ ملے تو آدمی پریشان اندر گیا ہوا پانی باہر نہ نکلے تو آدمی پریشان اتنی اللہ کی نعمتیں ہمیں نصیب ہوئی ہے ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد اور ان ساری نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد پھر بھی ہم اللہ کی نافرمانی کریں اللہ کو ناراض کریں گناہوں پر اللہ کے سامنے توبہ نہ کرے تو ہم کل پروردگار کو کیا جواب دیں گے اس لیے میرے بھائیوں آج ضرورت ہے اللہ کے سامنے رو رو کر مانگے رمضان کا مہینہ ہے یہ بڑی پیاری پیاری گھڑیاں ہیں اور یہ رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہے یہ عشرہ بھی ختم ہونے کو آ گیا جس میں رحمت برس برس رہی ہے اس بنا پر اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے توبہ کرنے کی ضرورت ہے جتنا توبہ کریں گے اللہ کا اتنا ہی قرب میں نصیب ہوگا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یقبل توبت العبد ما لم یغرغر توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے آخری گھڑی تک میں موت کی گھڑی پر پہنچ گیا وہاں پر بھی توبہ کرے گا اللہ تیرے میری توبہ کو قبول کر لے گا مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں صد بار گر توبہ شکستی باز آ باز آ ای در گہے ماں در گہے نا امیدی نیز اللہ اعلان کرتا ہے اے میرے بندے میں جانتا ہو تو گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے پھر گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے سن لے میرے بندے میں وہ ارحم الراحمین راحمین ہو کہ تو سینکڑوں مرتبہ گناہ کرے گا ہر گناہ کے بعد توبہ کرے گا تیرے توبہ کرتے ہی میں تیرے لیے معافی کے فیصلے کر دوں گا یہ میرا دربار نا امیدی کا دربار نہیں ہے جو مانگے گا میں اسے نواز دوں گا اس لیے میرے بھائیو اللہ اس ماہ مبارک کی ہمیں قدردانی نصیب فرمائے نیک عمال کی توفیق نصیب فرمائے اللہ سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین